باب بڑوں کو سردار بنانے کا بیان حدیث نمبر 361 جناب حکیم بن قیز بن عاصم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بڑے کو سردار بنانا بلا شبہ قوم جب اپنے کسی بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے آبا کی جانشین بنتی ہے اور جب اپنے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو یہ چیز انہیں ان کے ہم اثروں میں ذلیل کر دیتی ہے مال کے اصلاح کا خیال رکھنا کیونکہ یہ شریف کے لیے باعث عزت ہے اور کمین آدمی سے بے نیاز رکھتا ہے تم لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے مال کمانے کا آخری ذریعہ ہے جب میں مر جاؤں تو نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا اسی طرح جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جس کی بکر بن وائل کو خبر نہ ہو کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میں ان پر بے خبری میں حملہ کر دیا کرتا تھا یہ حدیث حسن ہے باب موجود بچوں میں سے موجود بچوں میں سب سے چھوٹے کو نیا پھل دیا جائے حدیث نمبر 362 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا و مدینا و سائنا مع برکا اے اللہ ہمارے شہر میں ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت ہی برکت فرما پھر جو بچے آپ کے پاس موجود ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ فل عنایت فرما دیتے صحیح مسلم باب چھوٹوں پر رحم کرنے کا بیان حدیث نمبر 363 جناب عمر بن جنب شعیب رحم اللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہنچانے حق نہ پہچانے یہ روایت صحیح ہے باپ بچے سے گلے ملنے کا بیان حدیث نمبر 364 سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہمیں کھانے کی دعویٰ دی گئی تھی راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھیلا دیے پھیلا دیے تو انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانے لگے یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا آپ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی تھوڑی تھوڑی پر اور دوسرا اس کے سر پر رکھا پھر اسے گلے لگایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حسین اللہ عنہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا حسین رضی اللہ عنہ اس بات میں سے ایک سبت ہے یہ حدیث حسن ہے باب آدمی کا چھوٹی بچی کا بوسہ لینے کے بیان میں حدیث نمبر 365 جناب مخرمہ بن بقیر مخرمہ بن بقیر رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کو زینب بن عمر بن ابی سلمہ رحمہ اللہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس وقت ان کی عمر دو سال یا اس کے لگ بھگ تھی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 366 امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے اہل و عیال میں سے کسی کا بال بھی نہ دیکھو مگر یہ کہ وہ تمہاری بیوی ہو یا چھوٹی بچی ہو تو پھر ایسا کر سکتے ہو یہ روایت صحیح ہے باپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیان حدیث نمبر 367 سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 368 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہاں بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح اور رخصتی کے بعد گھڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری چند سہیلیاں تھی وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتے پھر آپ ان کو میری طرف بلاتے تو وہ میرے ساتھ پھر کھیلنے لگ جاتے صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ آدمی کا کسی چھوٹے بچے کو یوں کہنا اے میرے بیٹے حدیث نمبر 369 ابو اجلان محاربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں تھا کہ میرا ایک چاچا زیاد فوت ہو گیا اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک اونٹ دینے کی وصیت کی تھی تو میں نے اس کے بیٹے سے کہا وہ اونٹ مجھے دے دو میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں ہوں اس نے کہا میرے ساتھ ابن عمر کے پاس چلو تاکہ میرے ساتھ ابن عمر کے پاس چلو تاکہ ہم ان سے دریافت کر لیں جب ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو اس نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک اونٹ دینے کی وصیت کی تھی اور یہ میرا چچا زاد ہے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے لشکر میں ہے کیا میں اسے وہ اونٹ دے دوں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے بیٹے بے شک ہر نیک عمل اللہ کا راستہ ہے اگر تیرے والد نے اللہ کے راستے میں اپنا اونٹ دینے کی وصیت کی تھی تو جب تو دیکھے کہ مسلمان مشرقین سے قتال کر رہے ہیں تو ان کو وہ اونٹ دے دینا بلا شبہ یہ صاحب اور اس کے ساتھی تو ایسی قوم کے نوجوانوں کے راہ میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ہر ایک کو فکر ہے کہ ان میں سے کون سا حاکم بنے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 370 سیدنا جریر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 371 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہ کرے اسے معاف نہیں کیا جاتا اور جو درگزر نہ کرے اسے درگزر نہیں کیا جاتا اور جو خود گناہوں سے نہ بچے اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا یہ روایت حسن ہے باب اہل زمین پر رحم کرنے کا بیان حدیث نمبر 372 سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے اور اسے معاف نہیں کیا جاتا جو معاف نہ کرے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو دوسروں کی توبہ قبول نہ کرے اور اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا جو خود نہ بچے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 373 جناب معاویہ بن قرآن رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک جب میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے یا یہ کہا کہ مجھے بکری پر رحم آ جاتا ہے کہ میں اسے ذبح کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو مرتبہ فرمایا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 374 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صادق المزدوق نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رحمت صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 375 سیدنا جریر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اہل و عیال پر رحم کرنے کا بیان حدیث نمبر 376 سیدنا سیدیہ بن مالک اور عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم مدینہ کے گرد و نواح میں دودھ پیتا تھا اس کی دایا کا شوہر لوہار تھا ہم اس بچے کے پاس جایا کرتے تھے اور دائیا کے گھر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس گھر گاس کے جلانے کی وجہ سے گھر دھوئے سے بھرا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابراہیم بوسا دیتے اور سونگتے تھے حدیث نمبر 377 افن یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 377 سیدنا ابو خرا رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اس نے اپنے بچے کو محبت کی وجہ سے سینے سے چمٹا لینے چمٹانے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس پر رحم کرتا ہے اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ روایت صحیح ہے باب جانوروں پر رحم کرنے کا بیان حدیث نمبر 378 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا اسے سخت پیاس لگی اسے ایک کنواں ملا وہ اس پر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا اچانک اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رہا تھا اور کیچڑ کھا رہا تھا کیچڑ کھا رہا ہے اس آدمی نے دل میں خیال کیا کہ اس کو بھی پیاس کی اتنی ہی تکلیف ہے جتنی مجھے تھی چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے اپنے دانتوں سے پکڑا اور باہر آ کر کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر والے پر رحم کرنے میں اجر ہے صحیح بخاری و صحیح مستم سید حدیث نمبر 379 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی چنانچہ اس کے سبب وہ آگ میں داخل ہو گئی اس عورت سے کہا گیا اور اللہ خوب جاننے والا ہے جب تو نے اسے باندھ کر رکھا تھا تو تو نہ تو نے اسے کھلایا اور نہ اسے پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 380 سیدنا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا اور معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں ہلاکت ہے اسرار کرنے والوں کے لیے جو اپنے برے اعمال پر اسرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ برا کام ہے حریض راوی حدیث سے وائل الاقمہ القول ہلاکت ہے سخت گو کلام کے لیے الفاظ کے الفاظ مروی ہے یہ حدیث صحیح ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رحم کیا اگرچہ ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا یہ روایت حسن ہے باب چڑیا کے انڈے اٹھا لینے کے بیان میں حدیث نمبر 382 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے تھے اسی دوران ایک صحابی نے چڑیا کا انڈا اٹھا لیا چڑیا آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھڑ پڑانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کے انڈے کی وجہ سے اسے دکھ پہنچایا ہے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس کا انڈا اٹھایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر رحمت کرتے ہوئے اس کے انڈے اسے واپس کر دو یہ روایت صحیح ہے باپ پرندے کو پنجرے میں رکھنا کیسا ہے حدیث نمبر 383 جناب حشام بن جناب ہشام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی ابن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پرندوں کو پنجروں میں پنجروں میں اٹھائے رکھتے تھے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 384 سیدنا اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ کے بیٹے کو دیکھا جسے ابو عمیر ابو امیر کہا جاتا تھا اور اس کے پاس ایک بلبل تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا آپ نے فرمایا اے ابو امیر تیری بلبل نے کیا کیا یہ روایت صحیح ہے باب لوگوں کے درمیان خیر و بلائی لوگوں کے درمیان خیر پھیلائی جائے حدیث نمبر 385 ہنڈریڈ سیدہ ام کلثوم بنت اقبا بن ابی معیت رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے یا خیر پھیلاتا ہے مزید بیان کرتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی چیز میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہو سوائے تین کے لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں خاون کا اپنی بیوی سے کوئی بات کہنے میں اور بیوی کا اپنے خاون سے کوئی بات کہنے میں صحیح البخاری و صحیح مسلم جھوٹ بولنا درست نہیں ہے حدیث نمبر 386 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک گناہ دوزہ کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 387 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ سنجیدگی میں جائز ہے اور نہ مذاق میں اور اس بات پر بھی جھوٹ جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بچے سے کسی چیز کا وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے یہ روایت صحیح ہے باب جو شخص لوگوں کی تکلیف پر صبر کرے حدیث نمبر 388 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو نہ جو نہ تو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب تکلیف پر صبر کرنے کا بیان حدیث نمبر 389 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یا کوئی چیز بھی کسی عذیت کو سن کر اس پر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں ہے بلا شبہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ انہیں عافیت سے رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے یہ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 390 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا جیسے کہ آپ تقسیم کیا کرتے تھے لیکن انصار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم بے شک یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ عز و جل کی رضا مقصود نہیں میں نے کہا میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے میں نے چپکے سے آپ کو بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاہ گزری آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں نے آپ کو بتایا ہی نہ ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ موسیٰ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی پھر بھی انہوں نے صبر کیا لہذا میں بھی صبر کرتا ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم باب آپس کے تعلقات درست رکھنے کے بیان میں حدیث نمبر 391 سیدنا ابو دردار عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز روزہ اور صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کے تعلقات درست رکھنا اور اس کے برعکس آپس کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 392 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فتق اللہ و ذات بینکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو خاص تاکید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھے یہ روایت صحیح ہے باب اگر تو کسی آدمی سے جھوٹ بولے جبکہ وہ تجھے سچا سمجھے حدیث نمبر 393 سیدنا نائنٹی صفیہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے باعث سے کوئی ایسی بات کرے کہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو جبکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو یہ روایت ضعیف ہے باپ اپنے باعث سے کسی چیز کا وعدہ کر کے اس کی مخالفت نہ کرو حدیث نمبر 394 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باعث سے نہ جھگڑا کرو نہ اس سے مزہ کرو اور نہ ہی اس سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کرو یہ روایت ضعیف ہے باپ میں تان کرنے کا بیان حدیث نمبر 395 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کو میری امت نہیں چھوڑے گی نہ کرنا اور نہ میں تان کرنا صحیح مسلم باب آدمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا حدیث نمبر 396 سیدنا عبادہ رملی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بیان کیا جس سے فصیلہ کہا جاتا تھا جسے فسیلہ کہا جاتا تھا اس نے کہا میں کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی عذبیت ہے کہ آدمی ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ روایت ضعیف ہے باب آدمی کا قطع تعلقی کرنا حدیث number nine hundred eleven three hundred ninety seven جناب او بن حارث بن طفیل رحم اللہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں جائے بائی کے بیٹے تھے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کسی بھائی یا ان کی کسی عطا کے متعلق یوں کہا ہے کہ اللہ کی قسم عائشہ باز آ جائے ورنہ میں ان پر پابندی لگا دوں گا عائشہ نے کہا کیا واقعی اس اس نے کہا ہے لوگوں نے کہا ہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی پھر جب یہ قطع تعلق طویل ہو گئی تو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مہاجرین سے سفارش کرائی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گی اور اپنی نظر کو نہیں توڑوں گی پھر جب مزید وقت گزر گیا اور معاملہ دھراز ہوتا چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے سیدنا مصور بن مخرمہ اور سیدنا عبد الرحمن بن اسود بن یغوس رضی اللہ عنہما سے اس مسئلے میں گفتگو کی یہ دونوں قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں تم مجھے ضرور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان کے پاس پہنچا دو کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کی نظر برقرار رکھے سیدنا مصور اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہما دونوں اپنی چادر میں ابن زبیر کو چھپا کر وہاں پہنچے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت لیتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہم اندر آ جائے سیدہ عائشہ اللہ نے فرمایا آ جاؤ ان لوگوں نے کہا ام المن کیا ہم سب آ جائے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ ابن زبیر بھی ہے چنانچہ جب وہ داخل ہوئے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما پردے کے اندر چلے گئے اور سیدہ عائشہ سے لپٹ کر رونے لگے اور قسمیں دلانے لگے کیونکہ وہ ان کے بانجے تھے سیدہ مصور بن مخرمہ اور عبد عبدالرحمٰن بن اسود اللہ عنہما بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو قسمیں دینے لگے کہ آپ ضرور ان سے بات کر لیں اور عذر قبول کر لیں یہ دونوں حضرات کہہ رہے تھے یقیناً آپ تو جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کرنے کے متعلق کیا فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے راوی کہتا ہے جب انہوں نے بہت زیادہ سمجھایا اور اصرار کیا تو وہ بھی انہیں سمجھانے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے میں نے نظر مان رکھی ہے اور نظر بہت سخت ہے لیکن پھر بھی دونوں برابر کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بولنا شروع کر دیا اور نظر توڑنے کی وجہ سے چالیس غلام آزاد کیے اس کے بعد جب بھی آپ رضی اللہ عنہ واقع یاد کرتی تو رونے لگ جاتی اور اتنا روتی کہ آپ کے آنسوں سے دوپٹہ تر ہو جاتا تھا صحیح البخاری باب باپ کسی مسلمان سے کتا تعلقی کرنے کا بیان حدیث نمبر 398 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بگز نہ رکھو نہ آپس میں حسد کرو اور نہ آپس میں کتا تعلقی کرو اے اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بائی بائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بائی سے تین راتوں سے زیادہ ناراض رہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 399 صحابی رسول سیدنا ابو ایوب اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے باعث سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو یہ بھی مو موڑے اور وہ بھی مو موڑے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر فور ہنڈرڈ سیدنا ابو اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بوگز نہ رکھو اور دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو اے اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن جاؤ صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر فور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں اللہ کے لیے یا اسلام کے لیے محبت کرے تو ایسا نہ کرے کہ پہلی بار جو دونوں میں سے کسی سے خطا ہو جائے تو وہی جدائی کا ذریعہ بن جائے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 402 سیدنا حشام بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا زیاد بھائی ہیں جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا زیاد بھائی ہے ان کے والد غزوہ عہد میں شہید ہو گئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے جب تک وہ قطع تعلقی پر قائم ہیں حق سے ہٹنے والے ہیں ان دونوں میں جس نے پہلے اس صورتحال کو ختم کیا اس کا یہ فعل پچھلی غلطی کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر دونوں اپنی قطع تعلقی پر ہی مر گئے تو دونوں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور دوسرے نے اس کے سلام کو قبول نہ کیا تو فرشتہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور دوسرے کو شیطان جواب دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 403 سیدہ سیدہ سیدنا عائشہ اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تمہارے غصے اور رضامندی کو پہچان لیتا ہوں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے بلا و رب محمد ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا وربی ابراہیم نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم سید عائشہ رضی عنہ کہتی ہے میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جس نے اپنے بھائی سے ایک سال تک قطع تعلقی رکھی حدیث نمبر فور فور سیدنا ابو خراش سلامی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی رکھی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا خون بہایا ہو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر فور فائیو جناب عمران بن ابی انس رحم اللہ سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صحابی رسول نے انہیں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن سے ایک سال تک قطع تعلقی کرنا اس کے خون بہا دینے کی طرح ہے اور اس مجلس میں محمد بن مقندر اور عبداللہ بن ابی عطاب رحمہ اللہ بھی موجود ہے انہوں نے کہا ہم نے ہم نے بھی یہ بات ان سے سنی ہے یہ روایت صحیح ہے باب آپس میں قطع تعلقی کرنے کرنے والے حدیث نمبر 406 سیدنا ابو ایوب انصاری ردی العلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی مو موڑ لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 407 سیدنا حشام بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھے بے شک جب وہ تین راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھیں گے تو حق سے ہٹے رہیں گے جب تک اپنی اس قطع تعلقی پر رہیں گے اور بے شک ان دونوں میں جس نے پہلے اس صورت کو ختم کیا اس کا یہ فعل پچھلی غلطی کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر وہ دونوں اپنی قطع تعلقی پر ہی مر گئے تو دونوں جنت میں نہیں جائیں گے یہ روایت صحیح ہے باب کینا و بگز کے بیان میں حدیث نمبر 408 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بگز نہ رکھو اور آپس میں حسد نہ کرو اور اللہ کے بندے بائی بائی بن کر رہو صحیح و صحیح مسلم حدیث نمبر 409 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں سے بدترین اس شخص کو پائے گا جو دو چہروں والا ہے جو ان کے پاس اس رخ سے آتا ہے اور ان کے پاس اس رخ سے آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 410 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو بلا شبہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بگز نہ رکھو دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مقابلہ نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے بائی بائی بن کر رہو صحیح البخاری صحیح البخاری مسند احمد حدیث نمبر 411 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بائی کے درمیان کوئی بگز وکینہ دشمنی ہو ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ آپس میں صلاح کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 412 جناب ابو ادریس رحم اللہ سے مروی ہے انہوں نے سیدنا ابو ابوداردار رضی رن کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے صدقہ کرنے اور روزہ رکھنے سے بہتر ہے وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھتا ہے خبردار بلا شبہ بگز موڑ دینے والی چیز ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 413 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین گناہ نہ ہوئے اس کے لیے باقی گناہوں میں مغفرت ہو جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو نہ جادوگر ہو کہ جادوگروں کے پیچھے لگا پھرتا ہو اور نہ اپنے باعث بھگس بکینہ رکھتا ہو یہ روایت ضعیف ہے باب آپس میں سلام کرنا قطع تعلقی کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے حدیث نمبر 414 سیدنا ابو سیدنا ابو اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے جب تین دن گزر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کہے اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں صبا میں شریک ہوں گے اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے بری ہے یہ روایت ضعیف ہے باب نو عمر لڑکوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کا بیان حدیث نمبر ففٹین سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے جب تم صبح کرو تو الگ ہو جایا کرو اور ایک ہی گھر میں جمع نہ رہا کرو بلا شبہ مجھے تمہارے متعلق ڈر ہے کہ آپس میں قطع تعلقی کر لوگے یا تمہارے درمیان کوئی شر پیدا ہو جائے گا یہ روایت ضعیف ہے حدیث باب جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اگرچہ اس نے مشورہ نہ بھی طلب کیا ہو حدیث نمبر 416 جناب وحب بن قیسان رحم اللہ جنہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا دور پایا تھا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک چرواہی اور بکریوں کو ایک بنجر جگہ پر دیکھا اور آپ نے اس سے زیادہ بہتر جگہ بھی دیکھی تو اس نے فرمایا اے چرواہے تجھ پر افسوس ہے انہیں یہاں سے دوسری جگہ لے جا بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر چرواہا اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے یہ روایت صحیح ہے باپ جس نے بری مثالوں کو ناپسند کیا حدیث نمبر 417 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں اپنی ہبا کی ہوئی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا کے اسے چاٹنے لگے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب مکر و فریب کے بارے میں ارشاد کرامی حدیث نمبر 418 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بولا بالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر فریبی اور کمینہ ہوتا ہے یہ روایت صحیح ہے گالیاں دینا کیسا ہے باب گالیاں دینا کیسا ہے حدیث نمبر 419 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دو آدمیوں میں کچھ گالی گلوچ ہو گئی ان میں سے ایک نے تو گالیاں دی اور دوسرا خاموش رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے پھر دوسرے نے بھی اسے گالی کا جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا گیا آپ کیوں اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے اٹھ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا بے شک جب تک یہ شخص خاموش رہا فرشتے گالی دینے والے کو جواب دیتے رہے اور جب اس نے خود جواب دیا تو فرشتے اٹھ گئے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 420 سیدنا امید دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ایک آدمی نے آپ کی طرف سے خلیفہ عبد الملک کے پاس ایسی ایسی باتیں پہنچائی ہے اس پر انہوں نے فرمایا اگر ہم پر کسی ایسی چیز کے ذریعے تہمت لگائی گئی جو ہمارے اندر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے اسے بیان کر کے ہماری تعریف کی گئی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 421 جناب قیس رحم اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ تو میرا دشمن ہے تو یقیناً ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو گیا یا یوں فرمایا کہ وہ اپنے ساتھی سے بری ہو گیا جناب قیس رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو جحیفہ رحم اللہ نے مجھے خبر دی کہ بے شک سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے بھی فرمایا تھا مگر جس نے توبہ کر لی یہ روایت صحیح ہے باب پانی پلانا حدیث نمبر 422 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں راوی حدیث لائس کو شک ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے مرف بیان کیا تھا ابن آدم میں تین سو ساٹھ جوڑ یا ہڑیا ہے ان میں سے ہر ایک پر ہر روز صدقہ واجب ہے ہر اچھی بات صدقہ ہے آدمی کا کسی کام میں اپنی بائی کی مدد کرنا صدقہ ہے پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے یہ روایت صحیح ہے باب آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے حدیث نمبر 423 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 424 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گروش گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہے اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 425 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ چگلی کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بات دوسروں کو اس غرض سے پہچانا تاکہ ان کے درمیان فساد برپا ہو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 460 426 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو یہ روایت صحیح ہے باب گالی گلوچ کرنے والے شیطان بد زبان اور جھوٹے ہیں حدیث نمبر 427 سیدنا عیاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی کروچ کرنے والے شیطان بد زبان اور جھوٹے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث number two eight four hundred eight سیدنا عیاز بن حمار رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بیجی ہے کہ تم عجز اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر فخر کرے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے اگر کوئی آدمی مجھے ایسی لوگوں میں بیٹھ کر گالیاں دے جو مجھ سے ادنا درجے کے ہوں اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں دونوں بد زبانی کرتے ہیں اور دونوں جھوٹ بولتے ہیں رضی ایاز عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کیا کرتا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک اونٹنی ہدیتاً پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا میں مشرقین کے ہدی کو ناپسند کرتا ہوں یہ روایت صحیح ہے واہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے حدیث نمبر 429 سیدنا سعید سعد بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 430 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو تھے نہ لانت کرنے والے اور نہ گالیاں دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے وقت صرف اتنا فرماتے تھے اسے کیا ہوا اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے صحیح البخاری حدیث نمبر 431 سیدنا عبداللہ بن سیدنا عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 432 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی آدمی پر گناہ یا کفر کی تہمت لگائے گا تو اگر جس پر تہمت لگائی ہے اس تہمت کا حقدار نہ ہوا تو وہ گناہ یا کفر اسی تہمت لگانے والے پر لوٹ آئے گا صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 433 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو یقیناً اس نے کفر کیا جس نے کسی کو میں سے ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جس نے کسی آدمی کو کفر کفر کے ساتھ پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا تو یہ بات کہنے والے پر ہی لوٹ آئے گی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 434 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلیمہ بن سعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوش کی ان میں ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور اس کا غصہ شدید ہو گیا حتیٰ کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور متغیر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا اور کہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اس نے کہا کیا تیرے خیال میں مجھے کوئی بیماری ہے یا میں پاگل ہوں جا اپنا کام کر صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 435 سیدنا عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں ہر دو مسلمان کے درمیان اللہ عز و جل کی طرف سے ایک پردہ ہے جب ان میں سے سے کوئی ایک اپنے ساتھی کو برا کلمہ کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے اور جب ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کافر ہے تو بلا شبہ ان دونوں میں سے ایک نے کفر کا ارتکاب کیا یہ روایت ضعیف ہے باب جو کسی کی اصلاح لوگوں کے روبرو بات کر کے نہ کرے حدیث نمبر 436 سیدہ عائشہ اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا پھر اس کام میں رخصہ دے دی تو کچھ لوگوں نے اس کام کو نہ کرنا اچھا سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 437 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کے منہ پر بہت کم کوئی ایسی بات کہتے تھے جو اسے ناگوار ہو ایک دن ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس پر زرد رنگ کا کچھ نشان تھا جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اگر یہ اس زرد رنگ کو بدل دیتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتار دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا یہ روایت ضعیف ہے باب جس نے خود ہی تعویل کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کہا اے منافق حدیث نمبر فور 38 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں باغ میں جاؤ وہاں ایک عورت ہوگی اس کے پاس ایک خط ہے جو حاتب اللہ عنہ نے مشرقین مکہ کو لکھا ہے اس خط کو میرے پاس لاؤ ہم نے اس عورت کو اپنے اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا ہم نے اس عورت سے کہا وہ خط کہاں ہے جو تیرے پاس ہے وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے اس کی اور اس کی اونٹ کی تلاشی لی خط نہ ملا میرے ساتھی نے کہا خط تو کہیں نظر نہیں آ رہا میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا مجھے ازار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جانے تو بہر صورت وہ خط نکال دے ورنہ میں تیرے کپڑے اتار دوں گا چنانچہ اس نے اپنے کمبر بند کی طرف ہاتھ بڑھایا اس پر ایک اونی چادر تھی اور وہ خط نکال دیا ہم وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن سے خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ سے فرمایا تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں میں نے نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ اہل مکہ پر میرا احسان ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اے عمر عمر اس نے سچ کہا ہے کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی اور کہا جو چاہو عمل کرو یقیناً تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے اور کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم باپ جس نے اپنے بائی کو کہا اے کافر حدیث نمبر 439 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بائی کو کہا اے کافر تو یقیناً ان دونوں میں سے ایک اس کفر کے ساتھ لوٹے گا صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 440 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نے دوسرے کو کافر کہا تو یقیناً ان دونوں میں سے ایک نے کفر کیا اگر وہ ایسے ہی تھا جسے اس نے اسے کافر کہا تو اس نے سچ کہا اور اگر وہ ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے اسے کہا تو یقیناً جس نے اسے کافر کہا وہ کفر لے کر لوٹے گا صحیح مسلم باب دشمنوں کے خوش ہونے کے بیان میں حدیث نمبر 441 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کی مشقت بدبختی کے حصول بری قضا اور ہماری تکلیف پر دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب مال میں فضول خرچی کرنے کا بیان حدیث نمبر 442 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے تین باتوں کی وجہ سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے وہ تم سے ان تین باتوں سے راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس شخص کی خیر کھواہی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کا والی بنایا ہے اور وہ کیل وکال فضل گفتگو کثرت سوال اور بربادی مال کو ناپسند فرماتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 443 حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ عز و من کی اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی یہ روایت صحیح ہے باب فضول خرچی کرنے والوں کے بیان میں حدیث نمبر 444 جناب ابو عبیدین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ رضی عنہ اور مبذرین فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 445 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المبدرین سے مراد ناحق خرچ کرنے والے ہیں یہ روایت حسن ہے باب گھروں کی اصلاح کرنے کا بیان حدیث نمبر 446 سیدنا زید بن اسلم رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی عنہ ممبر پر فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اپنی رہائش گاہوں کو درست کرو جو صاف گھروں میں نکلتے ہیں ان کو ڈراؤ یعنی ان کو مارو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ڈھرائے کیونکہ ان میں جو مسلمان ہیں وہ ظاہر ہو کر تمہارے سامنے کبھی نہیں آتے اللہ کی قسم ہم نے اپنی صافوں سے کوئی صلاح نہیں کی جب سے ان کی ہماری دشمنی ہوئی ہے یہ روایت حسن ہے باب تعمیر میں خرچ کرنے کا بیان حدیث نمبر 447 سیدنا خباب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں بے شک آدمی کو ہر چیز کا اجر ملتا ہے سوائے تعمیر کے یہ روایت صحیح ہے باب اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرنے میں شریک ہونا حدیث نمبر 448 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بھتیجے جو وحد مقام سے آیا تھا دریافت کیا کیا تیرے مزدور کام کر رہے ہیں اس نے کہا میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا اگر تو قبیلہ ثقیب سے ہوتا تو ضرور جان لیتا جو تیرے مزدور کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ عنہما ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک آدمی ضرور جان لیتا اپنے گھر میں راوی حدیث ابو عاصم رحم اللہ نے ایک بار یوں کہا اپنے مال میں جب اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ عز و جل کے مزدوروں میں سے ایک مزدور شمار ہوتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب تعمیرات میں مقابلہ بازی کرنے کا بیان حدیث نمبر 449 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرنے لگے صحیح البخاری حدیث نمبر 450 امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ازواج متحرات کے گھروں میں داخل ہوا کرتا تھا میں ان کی چھتوں کو اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا یعنی ان کے گھروں کی چھتیں اتنی نیچے تھی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 451 جناب داود بن قیس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ازواج متحرات کے خجروں کو دیکھا جو کھجور کی ٹہنیوں کے تھے اور باہر سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈانکے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ ایک حجرے کی چوڑائی حجرے کے دروازے سے لے کر گھر کے دروازے تک تقریباً چھ یا سات ہاتھ تھی اور میرے اندازے میں گھر کا اندرونی حصہ دس ہاتھ تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کی اونچائی سات آٹھ ہاتھ کے درمیان ہوگی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مغربی جانب ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 452 جناب عبداللہ رومی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام طلق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا آپ کے گھر کی چھت کتنی نیچی ہے تو وہ فرمانے لگے اے میرے بیٹے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا تھا کہ اپنے گھروں کو اونچا نہ بناؤ بے شک یہ عمل تمہارے برے دنوں میں سے ہوگا یہ روایت ضعیف ہے باپ جس نے گھر بنایا حبہ بن خالد اور ثواب بن خالد رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو درست کر رہے تھے یا بنا رہے تھے ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 454 جناب کیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے جسم صحیح مسلم میں پیٹ کا ذکر ہے پرساد داغ لگائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا بے شک ہمارے دوست گزر گئے اور پہلے اس دنیا سے چلے گئے دنیا نے ان کے سوا میں کوئی کمی نہیں کی اور ہمیں مال مل گیا جس کو رکھنے کے لیے سوائے مٹی کے کوئی جگہ نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کے لیے ضرور دعا کرتا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 455 جناب کیس رحم اللہ کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ ان کے پاس آئے تو وہ اپنی ایک دیوار بنا رہے تھے پھر فرمانے لگے بے شک مسلمان کو ہر اس چیز میں اجر ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے سوائے اس چیز کے جسے وہ مٹی میں لگا دے صحیح البخاری حدیث نمبر 456 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور میں اپنی چھپر کی مرمت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنی چھپر کی مرمت کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے یہ روایت صحیح ہے باب وسیع رہائش گاہ کے بارے میں بیان حدیث number four hundred fifty seven سیدنا رضی عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اسے وسیع رہائش گاہ نیک ہمسایہ اور آرام دہ سواری مل جائے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے بالا کھانا بنایا حدیث نمبر 458 جناب ثابت رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا انس اللہ کے ساتھ بالا کھانے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اذان سنی تو نیچے اتر آئے میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر آیا وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنے لگے اور فرمانے لگے میں زید بن ثابت رضی اللہ کے ساتھ تھا وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی رفتار سے چلے تھے اور فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ ایسی ہی رفتار سے چلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس رفتار سے کیوں چلا ہوں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز کی طرف جاتے ہوئے ہماری قدموں کی گنتی زیادہ ہو جائے یہ روایت ضعیف ہے باب عمارتوں پر نقش و نگار کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 459 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ ایسے گھر نہ بنانے لگے جن کو وہ نقش و نگار والے کپڑوں کی مشابہ کر دے ابراہیم رحم اللہ نے کہا مراحل سے مراد دھاری دھار قبرے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 460 سیدنا مغیرہ بن شعبر رضی اللہ کے کاتب الراد رحم اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ کی طرف لکھا کہ آپ مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو چنانچہ انہوں نے ان کے طرف لکھا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے لا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو نے جو تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکال فضل گفتگو کثرت سوال بربادی مال سے منع فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے خود نہ دینے اور دوسروں سے لینے سے منع فرماتے تھے یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 461 سیدنا ابو خریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل چھٹکارا نہیں دلائے گا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لے پس تم سیدھے رہو اور میانہ روی اختیار کرو صبح کے وقت عمل کرو شام کے وقت عمل کرو کچھ رات کے اندھیرے میں بھی اور میانہ روی کو لازم پکڑو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے صحیح البخاری صحیح مسلم باب نرمی اختیار کرنے کا بیان حدیث نمبر 462 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت پڑے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں سمجھ گئی لہٰذا میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنت تم پر موت اور لعنت پڑے سیدہ عائشہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے پڑھیں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ میں سمجھ گئی لہذا میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ تم پر موت اور لانت پڑی کہتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اپنی سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم اور تم پر بھی کہہ دیا تھا صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 463 سیدنا جریر بن عبداللہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا ہمیں محمد بن کثیر نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے کے واسطے سے اسی طرح بیان کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 464 سیدنا ابو دردار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسے خیر میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا اور جس شخص کو نرمی میں سے اس کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسے خیر میں سے اس کے حصے سے محروم کر دیا گیا اچھا اخلاق مومن بندی کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز ہوگی اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 465 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق و کردار والے لوگوں کی لگزشوں سے درگزر کیا کرو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 466 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں رفق ہو وہ اسے خوبصورت بنا دے گی پن جس چیز میں ہوگا اس سے بدنما کر دے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 467 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے جب کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تو ہم آپ ہم اسے آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 468 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سیرت عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 469 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جس پر ذرا سختی کرنا پڑتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی اور جس چیز سے یہ نکال دی گئی اسے بدنما کر دے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 470 سیدنا ابو رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکر سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا انہوں نے ناحق خون بہائے اور رشتہ داری کو توڑا اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا صحیح مسلم باب گزر بسر میں سادگی کا بیان حدیث نمبر 471 جناب عبید رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہرو میں اپنا پا جمع سی لوں میں رک گیا پھر میں نے عرض کیا اے ام المومن اگر میں باہر نکل کر لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ آپ پرانا کپڑا سی رہی تھی تو لوگ اسے آپ کی کنجوسی میں شمار کریں گے انہوں نے فرمایا ذرا سمجھ کر بات کر بے شک جو شخص پرانا کپڑا نہ پہنے اس کے لیے نیا کپڑا نہیں یہ روایت حسن ہے باپ بندے کو نرمی پر کیا کچھ ملتا ہے حدیث نمبر 472 سیدنا عبداللہ بن مغفل اور عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور جتنا وہ نرمی پر عطا کرتا ہے اتنا سختی پر عطا نہیں کرتا یہ روایت صحیح ہے یونس بن عبید رحم اللہ نے بھی حمید رحمہ اللہ سے اسی طرح روایت کیا ہے باب سکون اور اطمینان کا بیان حدیث نمبر 473 سیدنا انس بن مالک رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو سختی نہ کرو اطمینان دلاؤ نفرت نہ پھیلاؤ صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 474 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گھرانے میں کوئی مہمان آیا اور ان کے گھر میں ایک کتیا تھی گھر والوں نے کہا اے کتیا ہمارے مہمانوں پر نہ بھونکنا کتیا تو نہ بھونکی مگر اس کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ بھونکنے لگے یہ بات انہوں نے اپنے نبی سے بیان کی تو انہوں نے فرما بے شک اس کی مثال اس امت جیسی ہے جو تمہارے بعد آئے گی کہ اس کے جاہل بے وقف لوگ اپنے علماء پر غالب آ جائیں گے یہ روایت ضعیف ہے باب اکھڑ پن کا بیان حدیث نمبر 475 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جس میں ذرا سختی تھی اس لیے میں نے اسے مارنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کو لازم پکڑو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوگی اسے یہ خوبصورت بنا دے گی اور جس چیز سے یہ چھین لی گئی اسے بدنما کر دے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 476 جناب ابو نادرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جس کا نام جابر یا جویبر تھا اس نے بیان کیا کہ مجھے سیدنا عمر اللہ کے دور خلافت میں ان سے کام ان سے ایک کام پڑا میں رات کی وقت مدینہ پہنچا صبح ہوئی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے اللہ کی طرف سے سمجھ راوی اور گفتگو کا طریقہ وسلے کا عطا فرمایا گیا تھا میں نے دنیا کا ذکر شروع کر دیا اور اس اور اسے اس قدر قرار دیا کہ دنیا کسی چیز کے برابر نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ایک آدمی تھا جس کے بال بھی سفید تھے اور کپڑے بھی سفید تھے جب میں اپنی بات سے فارغ ہو گیا تو انہوں نے کہا تمہاری تمام باتیں ٹھیک ہیں سوائے دنیا کی تزلیل کے جو تم نے کی کیا جانتے ہو کہ دنیا کیا ہوتی ہے بے شک دنیا ہماری آخرت کے سفر کا توشہ ہے اور اسی میں ہمارے وہ اعمال ہے جن کا ہمیں آخرت میں حصہ ملے گا رابن کافر اس نے دنیا کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کیا جو مجھ سے زیادہ جانے والا تھا میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی کون ہے آپ نے یہ سید المسلمین بن کعب رضی اللہ عنہ ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 477 سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ ہی بگارنا بری چیز ہے یہ روایت حسن ہے باب ماں کی حفاظت کرنے کا بیان حدیث نمبر 478 جناب حنش بن حارث رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی تھا کہ جب گھوڑی جنتی تو وہ اسے ذبح کر لیتا اور کہتا کیا میں زندہ رہوں گا جو اس پر سواری کروں گا پھر ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے اسے اچھی طرح رکھو کیونکہ معاملے میں مہلت ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 479 سیدنا انس بن مالک اور ردیع بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہونے لگی اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کا پودا ہو تو اگر اس سے ہو سکے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 480 جناب دعوت بن ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن سلام اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو سن لے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے اور تو زمین میں کھجور کا پودا لگا رہا ہو تو اسے ٹھیک ٹھیک لگا دینا جلدی نہ کرنا کیونکہ لوگوں کے لیے اس کی بعد بھی زندگی ہے یہ روایت ضعیف ہے باب مظلوم کی بد دعا کے بیان میں حدیث نمبر 481 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو مقبول ہیں مظلوم کے بد دعا مسافر کی دعا اور والد کے اپنی اولاد پر بد دعا یہ روایت صحیح ہے باب بندی کا رب سے رزق کا سوال اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے حدیث نمبر 482 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھ کر فرما اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ فرما دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف دیکھ کر یہی دعا کی اور ہر طرف دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی اور پھر یہ دعا کی اے اللہ ہم کو زمین کی پیداوار میں سے رزق عطا فرما اور ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما یہ روایت ضعیف ہے باب ظلم اندھیرا ہی اندھیرا ہے نمبر 483 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بکھل سے بچو کیونکہ بکھل نے تم سے پہلے لوگوں کو حالہ کر دیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کرے اور حرام چیزوں کو حلال کر لے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 484 سیدنا جابر اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں صورتیں بدلنے پتھر برسنے اور زمین میں دہسنے کے واقعات ہوں گی اور یہ عذاب ظلم کرنے والوں سے شروع ہوگا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 485 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 486 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دوزک سے چھٹکارا پالیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا پھر انہیں دنیا میں کیے جانے والے باہمی مظالم کا بدلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو اپنے دنیا میں گھر کی نسبت زیادہ جانے والا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 487 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو بلا شبہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور فحش گوئی سے بچو بلا شبہ اللہ تعالیٰ فحش گو اور فحش گوئی اپنانے والے کو پسند نہیں فرماتا اور بخل سے بچو بلا شبہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے رشتہ داری تو رشتہ داری کو توڑا اور اس نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 488 سیدنا جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بکل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلا کر دیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون بہائے اور حرام چیزوں کو حلال کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 489 جناب ابو دہا رحم اللہ بیان کرتے ہیں جناب مسروق اور شطیر بن شکل رحم اللہ دونوں مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد میں لوگوں کے حلقے ان دونوں کی ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے جناب مسروق رحم اللہ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ہم سے صرف خیر کی باتیں ہی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں لہٰذا یا تو آپ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنائیں اور میں آپ کی تصدیق کرتا رہوں گا اور یا میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سناتا ہوں اور آپ میری تصدیق کرتے رہے تو شطیر بن شقل رحمہ اللہ نے کہا اے ابو عائشہ آپ ہی بیان کرے تو انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ رضی عبداللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آنکھیں زنا کرتے ہیں ہاتھ زنا کرتے ہیں پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرم گاہ کی ترجیح کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے تو اس شطیر رحم اللہ نے کہا ہاں مسروق رحم اللہ نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے پھر مسروق رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آیت ان اللہ یا امر بالعدل سے بڑھ کر قرآن میں کوئی ایسی جامع آیت نہیں جس نے حلال و حرام اور امر و نہی کو جمع کر دیا ہو شطیر بن شکل رحم اللہ نے کہا ہاں مسروق رحم اللہ نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے پھر مسروق نے کہا کیا آپ نے سیدنا عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن میں کوئی آیت یتق اللہ سے بڑھ کر ایسی نہیں جس پر عمل کرنے سے کشادگی کی راہ کھل جائے تو شکتیر من شکل رحم اللہ نے کہا ہاں مسرک نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے پھر مسرک رحم اللہ نے کہا کہ آپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت یا اللہ دینہ سے بڑھ کر نہیں ہے جو بند کو تفویض سکھاتی ہو تو شتی رحم اللہ نے کہا ہاں مسرک رحم اللہ نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 490 سیدنا ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام ٹھہرایا ہے لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو بے شک تم رات دن خطائے کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں لہذا تم مجھ سے مغفر طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھلا دوں لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے ان کے جنہوں جنہیں میں پہنا دوں لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا دوں گا اے میرے بندو بے شک اگر تمہاری و آخر اور تمہارے جن و انس تم میں سے سب سے زیادہ متقی بندی کی طرح ہو جائے تو یہ تقوی میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں نہیں کر سکتا اور اگر تم سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جاؤ تو یہ بدکار ہونا میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتا اور اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ان میں سے ہر انسان کو وہ چیز دے دوں جو اس نے مانگی تو میرے خزانے میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ایک مرتبہ ڈبو دینے سے سمندر میں کمی آتی ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں تمہارے لیے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھتا ہوں سو تمہیں سے جو شخص اپنے عمل میں خیر پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے جو شخص اس کے علاوہ کوئی برائی پائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس اپنے ہی نفس کو ملامت کرے جناب ابو ادریس رحم اللہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے تھے صحیح ابن حبان یہ روایت صحیح ہے باپ مریض کے گناہوں کا کفارہ حدیث نمبر 491 جناب غضی بن حارث رحم اللہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ کے پاس آیا اس وقت وہ بیماری میں مبتلا تھے تو اس آدمی نے کہا امیر کا اجر کیسا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں کن چیزوں میں اجر دیا جاتا ہے اس نے کہا مسائب میں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور ہو اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر خرچ کیا جاتا ہے پھر آپ نے کجاوے کا سامان سارا سامان شمار کیا یہاں تک کہ گھوڑے کے لگام بھی شمار میں لائے یعنی ان چیزوں میں بھی اجر ہے اور فرمایا لیکن یہ تکلیف جو تمہارے جسموں میں پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دیتا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 492 سیدنا ابو سید خدری اور ابو خریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ بیماری پریشانی غم تکلیف یا صدمہ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کو جو کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے اس کی خطائے ماں فرما دیتا ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 493 جناب نائنٹی بن سعید رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے کندہ مقام میں ایک مریض کی عیادت کی جب وہ مریض کے پاس پہنچے تو فرمایا خوش ہو جاؤ بے شک مومن کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے اور بے شک فاجر آدمی کی بیماری ایسے اونٹ کی مانند ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ دیا ہو پھر چھوڑ دیا ہو وہ اونٹ نہیں جانتا کہ کس لیے اسے باندھا گیا اور کس لیے اسے کس لیے چھوڑا گیا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر فور نائنٹی فور سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اس کے جسم میں اس کے اہل و عیال میں اور اس کے بال میں کوئی کم کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ ان مصائب اور تکالف کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا جنا محمد بن عمر رحمہ اللہ نے سے بھی اسی طرح مروی ہے اس میں فی والد ہی اس کی اولاد میں کی الفاظ زائد ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیدنا ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی یا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تجھے کبھی امی ملدم نے بھی پکڑا ہے اس نے کہا ام ملدم کیا ہے آپ سر نے فرمایا جلد اور گوشتی کے درمیان حرارت و گرمیانی بخار اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے کبھی شدا ہوا ہے اس نے کہا شدا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہوا ہے جو سر میں گھس جاتی ہے اور رگوں میں ضرب لگاتی ہے اس نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا راوی کہتا ہے جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پسند ہو کہ وہ کسی دوزخی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے یہ روایت حسن ہے باب رات کے وقت عیادت کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 496 جناب خالد بن ربی رحم اللہ بیان کرتے ہیں جب سیدنا خزیفہ رضی اللہ کی بیماری زیادہ ہو گئی اور ان جناب خالد بن عربی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حضیفہ عنہ کی بیماری زیادہ ہو گئی اور ان کی جماعت اور انصار نے اس کی خبر سنی تو رات کے وقت یا صبح کے وقت ان کے پاس آئے سیدنا حضیفہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا وقت ہے ہم نے عرض کیا آدھی رات یا صبح کا ذب کا وقت ہے انہوں نے فرمایا میں جہنم کے صبح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا کیا تم کپڑا لائے ہو جس میں مجھے کفن دیا جائے گا ہم نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا کفن دینے میں گلو نہ کرنا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہاں میرے لیے خیر ہے تو اس کفن کو اس سے بہتر کے ساتھ بدل دیا جائے گا اور اگر دوسری بات ہے یعنی خیر نہیں تو اس کو بھی جلدی چھین لیا جائے گا ابن ادریس رحم اللہ نے کہا ہم رات کے کسی حصے میں ان کے پاس آئے تھے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 497 سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح چھٹکارا دلا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 498 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے دکھ درد ہو یا کوئی بیمار ہو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے یا کوئی چوٹ یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 499 سیدہ عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد سیدہ سعد بن ابی وقاص عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں اور ایک تہائی چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا کیا میں نصف کی وصیت کر دوں اور نصف بیٹی کے لیے چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے پھر عرض کیا کیا ایک تہائی کی وصیت کر دوں اور دو تہائی اس کے لیے چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی پر رکھ کر رکھا پھر میرے چہرے اور پیٹ پر پھیرا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ سال کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پورا فرما پس میں آج تک آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں جب بھی مجھے اس کا خیال آتا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب مریض کے لیے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا حدیث نمبر 500 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ان اعمال کا بھی لکھ دیا جاتا ہے جو وہ صحت مند ہوتے ہوئے کیا کرتا تھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 501 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو بھی جسمانی تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے تو جب تک وہ بیمار رہے اس کے لیے ان اعمال کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا اگر اللہ تعالیٰ اسے عافیہ دے دے تو میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے گناہوں سے دو دیتا ہے اور اگر اسے فوت کر دے تو بخش دیتا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 502 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیجے جن سے آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انصار کی طرح بھیج دیا وہ چھ دن اور چھ راتیں رہا وہ ان پر بہت سخت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لائے انہوں نے آپ سے اس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر ان کے لیے آفیت کی دعا فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ان میں سے ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اور کہنے لگی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں بھی انصار میں سے ہوں اور میرا والد بھی انصار میں سے ہے لہٰذا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی ہے میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت عطا فرما دے لیکن اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں اور جنت کے داخلے کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 503 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار سے زیادہ کوئی مرض پسند نہیں کیونکہ وہ میرے ہر عضو میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل ہر عضو کو میں سے اس کا حصہ عطا کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 504 جناب ابو وائل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو نحیلہ ابو نحیلہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انہوں نے دعا کی اے اللہ مرض کو کم کر دے لیکن اجر میں کمی نہ کر پھر کہا گیا دعا کیجئے دعا کیجئے تو انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حرعین میں سے بنا دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 505 جناب عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں انہوں نے کہا یہ سیاہ فام خاتون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے آفیت کی دعا کر دیتا ہوں اس نے کہا بلکہ میں صبر کرتی ہوں پھر کہنے لگی بے شک میرا سطر کھل جاتا ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ کی سیڑھیوں پر ام ظفر اللہ عنہ کو دیکھا یہ وہی عورت تھی جو طویل القامت اور سیاہ فام تھی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 506 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس مومن کو کوئی کانٹا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 507 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو دنیا میں کوئی کانٹا لگ جائے جب کہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی خطائے ماں فرما دے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 508 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو بھی مومن مرد یا مومن عورت مسلمان مرد یا مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو فرما دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب کیا مریض کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف ہے شکایت کہلائے گی حدیث نمبر 509 جناب حشام رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سیدہ اسما رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما کی شہادت سے دس دن پہلے کی بات ہے سیدہ اسما رضی اللہ بیمار تھی تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہماس نے ان سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے کہنے لگی مجھے تکلیف ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے کہا بے شک میں بھی موت کی حالت میں ہوں وہ کہنے لگے شاید تو میری موت چاہتا ہے اس لیے اس کی تمنا کرتا ہے ایسا مت کیا اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک کہ تمہاری دو راستوں میں سے ایک راستہ مجھ پر واضح نہ ہو جائے یا تم شہید کر دیے جاؤ اور میں اس پر ثواب کی امید رکھوں یا تم فتح حاصل کر لو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تو ایسی بات ہے تو تو ایسی بات سے بچنا کہ تجھ پر کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو تیرے موقف کے خلاف ہو اور تو اسے موت کے ڈر سے قبول کر لے دراصل سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی مراد یہ تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے تو ان کے والدہ کو صدمہ اٹھانا پڑے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 510 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار کے حالت میں تھے اور آپ پر ایک چادر تھی انہوں نے آپ سے آپ پر ہاتھ رکھا تو بخار کی گرمی کو چادر کے اوپر سے محسوس کیا ابو سعیدی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا بخار کتنا سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر آزمائشیں اسی طرح سخت ہوتی ہیں اور ہمارے لیے اجر بھی دگنا ہوتا ہے پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سے لوگوں پر آزمائی سخت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر پھر نیک لوگوں پر اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس قدر تنگ دستی کے ذریعے آزمایا گیا کہ بسا اوقات تو ان میں سے بعض کو صرف ایک چگہ میسر آتا تھا جسے وہ کاٹ کر پہن لیتا تھا اور بعض جوں میں مبتلا کیے گئے یہاں تک کہ جوں نے ان کو مار ڈالا اور ان میں سے ہر کوئی آزمائی سے اتنا خوش ہوتا تھا جتنا کہ تم میں سے کوئی عطیہ ملنے سے خوش ہوتا ہے یہ روایت صحیح ہے